قال الشيخ الامام العالم الرباني الرحله الحافظ الحجاج السوداني ابو عبد الرحمن احمد بن الشعيب بن علي بن البحر النسائي تاويل قول الله عز قوله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق احسنت بسم الله الرحمن الرحيم امام نسائی نے فرمایا تعویل و قول ہی از وجل ازا قوم تم الاخلاط آخری یہ جو ارشاد باری تعالیٰ نقل فرمایا ہے یہ بمنزل جنس کے ہے اور باقی ماندہ بمنزل فصل کے ہے یا یہ کہو کہ یہ بمنزل کتاب کے ہے اور اس کے ذیل میں جو مباحث آ رہے ہیں وہ بمنزل ابواب کے ہیں تو یہاں آیت ذکر فرمائی جس کا تعلق جو ہے وہ ابتدار تو ہاتھ دھونے سے ہے اور وضو سے ہے ہاتھ دھونے اور وضو سے اس کا ابتدار تو تعلق ہے لیکن یہ ایسی آیت ہے کہ اس کے ذیل میں جتنی ابواب آ رہے ہیں ان سب کو یہ شامل ہے اور وہ جو ہیں اس کے تابع ہیں گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اصل جو ہے وہ یہ ہے اور باقی ابواب اس کی شرح ہے باقی ابواب اس کی کیا ہے شرح اور اس کی تشریح ہے تو فرمائے ضاکم تم الاصلاۃ جب تم ارادہ کرو نماز میں نماز پڑھنے کا تو ان تم غیر متوزین اور حال یہ ہے کہ تم وضو سے نہ ہو تو یوں کرو فخ سلو وجو حکم تم دھو لو اپنے چہروں کو و ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت الاخری اب یہ بات سمجھیں کہ اس کے بعد مصنف نے ذکر کیا کتاب و تہارا اور کتاب و تہارا ذکر کرنے کے بعد پھر باب اذا قام من اللیل اور باب یستاق باب حل یستاق الامام بحضرت ریتی وغیرہ وغیرہ الا آخری یہ بیان کیا ہے یہ اصل میں مصنف نے جب آیت ذکر فرمائی ہے اور باقی جتنے ابواب ہیں وہ اس آیت کی شرح چنانچہ فرمایا کہ تاکہ آپ واضح طور پر کھول کھول کے بیان کریں لوگوں پر اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے تو اصل تو آیت ہے اور پھر اس کی تشریح اور اس کی تبیین اور اس کی وضاحت ہے یہ فریضہ جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نبی کا ہے چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے لتوبعین سے مانزل یہ در حقیقت حجیت حدیث پر ایک کامل اور مکمل برہان ہے حجیت حدیث پر کامل اور مکمل برہان ہے اسی طریقے طریقے کو انہوں نے اختیار کیا اور اصل متن کو ذکر فرمایا اصل آیت کو ذکر فرمایا اور باقی اس کے ذیل میں جتنے ابواب ذکر فرمائے ہیں وہ سب کے سب اس کی تشریح اس کی کیا ہے تشریح ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ مقام ہی ہے علی سے من تاکہ آپ واضح طریقے سے بیان کریں وہ بات وہ جو کہ وہ قرآن کریم جو کہ ان کی طرف نازل کیا گیا اس کی آپ تشریح کریں تو گویا کہ حدیث جو ہے احادیث وہ تمام کی تمام جو ہے وہ قرآن کی کہ تشریح ہے تو یہ فرمایا کہ اذا کم تم الصلاۃ فخص الجوح کم عیدی المرافق کے بعد جو ہے حدیث ذکر فرمائی ہے خبرنا کتح تبل سعید ہاں بھائی المسند المتصل منا الى الامام الكسائي رحمه الله ونفعنا بعلومه وامين قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهما اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من من نومه فلا يغمس فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده یہاں پر قطب ابن سعید یہ شیخ ہیں اور یہ شیخ صرف امام نسائی کے نہیں ہیں بلکہ یہ شیخ القل امام بخاری کی بھی استاد ہیں امام مسلم کی بھی استاد ہیں اور ان کے بھی استاد ہیں اور سب سے پہلے جب امام نسائی کی عمر پندرہ سال تھی تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک سال دو مہینے تک ان کی خدمت میں رہے اور وہاں پر ان سے استفادہ کیا ہے اور سکہ بھی ہیں اور سکہ کے ساتھ ثبت بھی ہیں سکہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہیں سبق بھی ہیں یہ اللہ یہ حافظ ابن حجر نے تقریب میں فرمائے اور قال حدثنا سفیان یہ سفیان سے مراد سفیان ابن اوینا ہے اس لیے کہ قطعبہ کے استاد جو ہیں وہ سفیان ابن اوینا ہیں سفیان سوری نہیں ہے اور ان ابی سلمہ تھا ان ابی حریرہ تھا ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں ان ابی حریرہ تھا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں اب یہاں ایک لطیفہ آپ کو بتائیں کہ یہ دورہ جو ہے جیسا یہاں بنین کا ہے ایسا بنات کا بھی ہے ایک لڑکی پڑھ رہی تھی آج ہی تو پڑھا کہ ان ابی سلمہ کا رضی اللہ تعالیٰ انہا و انہم تو ان کو میں نے بتایا ابھی سلما ہے ام سلمہ نہیں حضرت ابھی سلما ہے اور یہ حضرت ابو سلمہ جو ہے یہ حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف کے صاحبزادے ابو سلمہ جو ہیں وہ حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف کے صاحبزادے ہیں ان ابی سلم ان ابی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت من نومی ہی جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو فلا یغمس یدہو فی وضو تو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے وضو کے پانی میں نہ ڈالے ڈالے حتیٰ یکسلہ یہاں تک کہ سلاسن یہاں تک کہ تین دفعہ اس کو دھو ڈالے چنانچہ حضرت امام محمد ابن حنبل اور ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ تین دفعہ دھونا ہاتھ کا واجب ہے امام احمد حنبل رحم اللہ بھی عام طور پر ظاہر حدیث پر عمل فرماتے ہیں اور ظاہریہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تین دفعہ ہاتھ کا دھونا واجب ہے اگرچہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ تین دفعہ دھونا سنت ہے تین دفعہ دھونا کیا ہے سنت ہے اور اس سنت کی دلیل وہ یہ بتاتے ہیں کہ فرمایا فن لا یدری این بات یدور اس لیے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ ان کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہاتھ نے کہاں رات گزاری اصل میں بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں پانی کی کمی تھی اور عام طور پر جو استنجا کیا جاتا تھا وہ ڈھیلے سے کیا جاتا تھا اور پتھر وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے اور ڈھیلا اور پتھر وغیرہ جب استعمال کریں تو کچھ نہ کچھ ذرات نجاست کے باقی رہتے ہیں اور وہ سرزمین جو ہے گرم سرزمین تھی وہاں آدمی کو پسینہ بے تحاشا آتا ہے اور پھر اس زمانے میں یہ شلوار کا جو ہے وہ دور نہیں تھا اب تو آدمی شلوار پہنتا ہے اور اس کے کمر بند کو کس کے باندھ دیتا ہے تو اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی اور پھر ہاتھ جو ہے سوتے ہوئے ہاتھ وہ مختلف جگہ پر گشت کرتا رہتا تھا کبھی ناک میں چلا گیا کبھی سر کھجا رہا ہے کبھی یہاں اور کبھی کہیں پہنچ گیا دوسری جگہ سے تو یہ چونکہ تلویز کا خطرہ تھا یہ فرمایا خطرہ ہے اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں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 دھو نہ دے یہاں ایک سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ فرمایا کہ علامہ حلوی نے علامہ مزی کو خط لکھا کہ یہاں پر جو ذکر فرمایا ہے امام نسائی نے آیت ذکر فرمائی اور اس کے بعد اس روایت کو ذکر کیا تو ان کی آپس میں کیا مناسبت ہے نا باب کی اور حدیث کی یا یہ کہے کہ وہ جو آیت ہے اور پھر سات حدیث لائے ان کی آپس میں کیا ملازمت ہے تو علامہ مزی رحم اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یہاں حمل جو ہے وہ غالب پر کیا ہے یہاں حکم غالب پر لگایا غالب پر حکم لگایا ہے کیا مطلب ہے پھر انہوں نے تشریح کی کہ یہ کہ یہاں پر یہ ہے کہ پانی جو ہے اس میں آدمی ہاتھ نہ ڈالے اس لیے کہ عام طور پر جب آدمی رات کو سوتے ہوئے اٹھتا ہے تو یا تو تحجد کے وقت اٹھتا ہے اور یا پھر فجر کے وقت اٹھتا ہے اور جب تحجد کے وقت اٹھتا ہے یا فجر کے وقت اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے اور نماز کے لیے ضروری ہے وضو کا کرنا اور وضو کا کرنا چونکہ ضروری ہے اس کے لیے پانی کی ضرورت اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور پانی کی تہارت جو ہے وہ ضروری ہے پانی کی تہارت بھی ضروری ہے اس لیے یہ بتایا کہ پانی کو ناپاک ہونے سے آدمی بچائے اس لیے کہ اگر پانی ناپاک ہوگا تو نہ وضو ہوگا اور نہ ہی پھر نماز ہوگی تو یہ ہے مناسبت چونکہ اغلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کا جو ہے وہ حکم غالب پر غالب حالات پر لگایا اس لیے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا وضو کے ساتھ ہو گیا اور وضو جو ہے وہی آیت میں ذکر ہے کہ تم کیا کرو وضو کرو آیت میں کیا ذکر ہے کہ جب تم ارادہ کرو نماز کا تو وضو کرو تو اس لیے اس کی اس کے ساتھ ملازمت ہے حضرت شیخ الدی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں مولانا زکریہ صاحب کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ ارے بھائی نام سنا ہوا ہے سہارنپوری رحم اللہ بہت اونچے بزرگ تھے فرمایا کہ جب میں پڑھ رہا تھا یہ نسائی تو حضرت نے باوجود چاہتی تھی کہ نسائی پڑھائیں لیکن میری وجہ سے حضرت نے نسائی لے لی نسائی لے لی تو حضرت نے نسائی پڑھائی تو حضرت نے یہاں یہ بات بتائی کہ یہاں ایک اشکال ہوا مجھے یعنی حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اشکال ہوا کہ دیکھیے پانی کو تو بچانے کی اتنی فکر ہے اس میں ہاتھ نہ ڈالو اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ ہاتھ نے کہاں رات گزاری تو یہ ہے کہ ہاتھ کی رات گزاری جو ہے وہ ایک احتمالی چیز ہے اور آدمی کا اظہار جو ہوتا ہے یا شلوار کہہ دو شلوار جو ہوتی ہے وہ تو یقیناً پوری رات گزارتی ہے وہاں پر بات آئی نہیں سمجھ میں یعنی وہ جو مذاکیر ہیں آدمی کے یا وہ جو استنجے کی جگہ ہیں وہاں پر شلوار لگتی رہتی ہے وہ تو احتمالی چیز تھی اور یہ یقینی یہ یقینی ہے جب یہ یقینی ہے تو پانی کو بچانے کے لیے تو یہ کہا گیا کہ ہاتھ دھو کے اس کو استعمال کرو تاکہ پانی نجس نہ ہو تو یہ شلوار جو ملابس ہوتی ہے جو کہ ملتبس ہوتی ہے جو ساتھ لگی ہوتی ہے یا ایزاد تو اس کو دھونے کا حکم کیوں نہیں کہ صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلے وہ مقامات جو کہ ملابس ہیں مذاکر کے اس کو پہلے دھو اس کے بعد اس کو پہنو اور پھر نماز پڑھو یہ کیوں نہیں کہا بات سمجھ گئے نا کیوں بھائی بات سمجھ گئے نہیں اچھا تو حضرت نے یہ فرمایا کہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحم اللہ نے اپنے استاد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحم اللہ کا جواب نقل فرمایا فرمایا کہ یہ مجھے اشکال ہوا فرمایا کہ مجھے اشکال ہوا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اصل میں پانی جو ہے اس کا پاک یا ناپاک ہونا یہ اصل میں یہ فعل متعدی ہے کیا مطلب ہے کہ پانی اگر ناپاک ہوگا تو اس سے وضو کرے گا تو وہ بھی ناپاک ہوگا کپڑے کو لگے گا تو وہ بھی ناپاک ہوگا زمین پر ناپاک پانی گرے گا تو زمین بھی ناپاک ہوگی اس کی ناپاکی متعدی ہے اور بخلاف اس کپڑے کے یہ تو اسی کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ نہیں یہ خرابی لازم ہے اور وہ خرابی متعدد ہے اور فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یوں کہہ دیں کہ ہاتھ دھونے ضروری ہے اس طریقے سے تہبند بھی دھونی ضروری ہے تو ایک بہت بڑی مشقت لازم آئے گی اور دین و یسرون دین کیا ہے آسان ہے دین جو ہے وہ مشکل نہیں ہے تو اس لیے اس میں تکلیف مالا ہے تکلیف کیسی ہے تکلیف مالا یوتاق ہے اور شریعت جو ہے تکلیف مالا یوتاق کا کسی کو مکلف نہیں لا یکلف اللہ اللہ سمجھے نا یہ جو ہے ذکر فرمایا ہے یہ حضرت شیخ الدی صاحب کی کتاب ہے اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی جی بھائی جی۔ یہ باب السوا کی قام من اللیل یہ باب جو ہے یہ مسواک کے بیان میں ہے جب آدمی رات کو کھڑا ہو رات کو کھڑا ہونے کا مطلب تحجد کے لیے جب آدمی بیدار ہو تو وہ مسواک کا استعمال کر چنانچہ اس کو بیان فرمایا کہ اذا کام من اللیل جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے وقت اٹھتے تھے یشو صفا ہو بسوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوس کہتے ہیں بھائی مسواک کو چوڑان میں مارنا ایک تو ہے لمبان دانت یوں ہوتے ہیں نا یہ لمبا ہے اور یہ دانت کی چوڑائی ہے دانتوں کو چوڑائی میں مسواک استعمال کرنا اس کو کہتے ہیں شوس شوس کس کو کہتے ہیں دانتوں کو مسواک کرنا عرض میں دانتوں کو مسواک کرنا عرض میں چنانچہ یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک کو صاف کرتے تھے مسواک سے یہ سواک لفظ جو ہے اور مسواک یہ دونوں مرادف ہیں یہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی دانتوں کی صفائی کرتا ہے کیا کرتا ہے دانتوں کی صفائی اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دانتوں کی صفائی کرتا ہے اگر اور دوسرا یہ ہے کہ سواک جو ہے یہ مستر بھی ہے بھائی اور اگر آپ مسواک کے معنی میں نہیں لیں گے تو یہ پھر مستر ہوگا اگر یہ مستر ہوگا تو پھر یوں کہنا پڑے گا باب استعمال اس سے سواق جو ہے اذا قام لے لے اور فرمایا یسو سی واقع جی بھائی بھیا یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں یا عمل کے لیے مسواک کے بہت فوائد اس کے لیے علماء نے لکھا ہے ایک ستر سے زائد فوائد ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے یہ معمولی فائدہ ہے کیا اور فرمایا افیون کے ستر نقصان ہیں افیون سنا ہے آپ نے کبھی افیون کے ستر نقصان ہیں جس میں ایک نقصان نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی کو کلمہ نصیب نہیں تو یہاں آگے خود ہی یہاں حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مرزات الرب ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے سے رب خوش ہوتے ہیں رب کیا ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ورضوان اللہ اکبر اکبر کا منع اکبر اکبر کل شہر اللہ کی رضا سب سے اونچی چیز ہے اور یہ فائدہ کچھ کم نہیں کہ مرزات الرب کہ وہ رب کی مرضی کا ایک سبب بن جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب مسواک کیا جائے تو دانتوں میں وہ جو کچھ چیزیں پھنس جاتی ہیں عام طور پر بوٹی کے قبیل سے یا روٹی کے قبیل سے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے تو دانتوں میں مسواک کرنے سے وہ نکل جاتی ہے انگلی سے مسواک کرنے میں عام طور پر وہ نہیں نکلتی تو منہ صاف رہتا ہے اسے کہہ رہتا ہے بھائی منہ صاف رہتا ہے اور بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک فرماتے تھے تو پورے منہ کا مسواک کر فرماتے تھے ان کا مسواک فرماتے دانتوں کا اور زبان کا زبان کا بھی مسواک فرماتے تو مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ دانتوں کا پہلے مسواک کیا جائے پھر زبان کو لبا کر کے نیچے سے اوپر کی طرف لے جا کر یہ اس کو زبان کو بھی صاف کیا جائے اس لیے کہ رات بھر جو آدمی سوتا ہے تو میدے سے تبخیر اٹھتی ہے تبخیر بخارات اٹھتے ہیں وہ آ کر منہ میں اور خاص طور پر زبان پہ آ کر جم جاتے اور ان کی تہ لگ جاتی ہے اور وہ تہ جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ بیمار کر دیتی ہے وہ کہتے ہیں عام طور پر جو پھنسیاں ہو جاتی ہیں یہاں ہونٹوں پر اور اندر جو منہ میں ہو جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں اگر منہ کو آدمی برابر صاف کرتے رہے تو یہ بیماری آدمی کو نہیں ہوتی اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر زبان پر آدمی مسواک کرے تو آدمی کی نظر تیز ہوتی بول صاحب اس کو دیکھ لو زبان پر نہیں ایک چیز کو دیکھو اس پر زبان پر اس کو بالکل صاف کرو پھر دیکھو زیادہ نظر آئے گا چشمے والے خاص طور پر زیادہ اس کو ملازہ کر سکتے ہیں تو اس سے نظر بھی تیز ہوتی اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے اور مسواک کرنے سے منہ بھی صاف اور پاک ہوتا ہے اور یہ کیا کم ہے کہ اس سے یہ آلہ پاکی پاکی کا آلہ ہے منہ کی پاکی کا آلہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ تو اس لیے بھائی مسواک جو ہے وہ کرنی چاہیے اور مسواک کے بارے میں آپ تو علماء ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک نماز اگر مسواک سے پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے ہاں بھائی ایک نمبر کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے اگر مسواک کر کے پڑھے تو ستر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ستر نمازوں کا ثواب ملتا ہے آپ سب متفق ہیں نا ان کے ساتھ تو ستر نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے پچیس اور ایک قول میں ستائیس نمازوں کا تو آدمی جو ہے اس اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ کر جو ہے وہ محروم ہو جائے تو بڑی نصیبی کی بات کیا بات ہے بد نصیبی مول صاحب ایک بات بتاؤں ویسے اس کا شاید موقع نہیں ہوگا کل مہمان آ گئے تھے ان کو لے کر میں دار میں گیا اور اپنے طور پر خوشی تو بہت تھی کہ دکھاؤں گا کہ یہ ہر طالب علم کے اوپر ایک پنکھا لگا ہوا ہے ہر ایک کو ایک الماری ملی ہوئی ہے ہر ایک کی ایک مسحری ہے اور ہر ایک کا ایک اوپر کا بکس ہے جس میں اسٹور رکھ سکتے ہیں جوں کھولا تو بدبو نے ایسا استقبال کیا کہ پھر جلدی سے اس کو بند کرنا وہ آدمی کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فلاں علاقے اب میں علاقے کا نام نہیں لیتا تو اس اس علاقے کے لوگ اس کو بند کیا اور پھر ہم آگے چلے اور آگے کھولا تو وہاں بھی اس بدبو نے استقبال کیا بھئی ہماری طبیعت تو بالکل بج گئی کہ ہم لے کے تو آئے تھے اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ طلبہ کی اتنی خدمت کی جاتی ہے اب جو ہے یہ کیا تاثر لے کے جائے گا مولو صاحب اپنے بدن کو صاف رکھنا چاہیے کپڑوں کو صاف رکھنا چاہیے میل کچیل اور برتن کو اندھلے نہیں رکھنا چاہیے صفائی ستھرائی یہ بہت اہم ہے حضور نے فرمایا نظریف افنیت کو وخالف الیہود یا فرمایا یہود کی مخالفت کرو اپنی اس کو بھائی یہ غیر متعلق بات آ گئی لیکن بہرحال انشاءاللہ مفید ہوگی بھائی اپنے آپ کو کپڑوں کو منہ کو اور اپنے جسم کو اور بدن کو اور گھر کو اور کمرے کو صاف رکھو بدبو نہ آئے وہاں کیا آنی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ اگر ویسے کھولیں رات کو سو رہے ہوں تو پھر کچھ وہاں ہو لیکن ایسا کمرہ ہے بند ہے آدمی کوئی نہیں ہے کھولا ہے تو جی، تو اب یہ ہے کہ ایک نماز جب پڑھیں گے اس کے ساتھ مسواک کے ساتھ تو کتنی نماز کا ثواب ملے گا سب تک اگر بھئی آپ لوگ اس کو اپنے لیے بار نہ محسوس کریں تو کل آپ لوگوں کی مسواک کی حاضری ہو آپ کہیں گے کہ استاد نے پانچ روپے کا جرمانہ کر دیا آج تک ہم نے مسواک استعمال نہیں کیا اب پانچ روپے کا مسواک لانا آج کل کتنے کا مل رہا ہے مسواک یہ بھائی موری صاحب اگر دس روپے کا جرمانہ کیا ہے تو اس کا انعام بھی تو عظیم ملنے والا ہے رب خوش ہوگا اور ستر نوازوں کا سو ملے گا تو کل بھائی حاضری ہوگی ہر آدمی ہم کہیں گے یہ دکھائیں گے اس وقت دکھائیں گے تو ارے بھائی یہ متعلق سے ذرا تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن یہ بھی غیر متعلق نہیں متعلق تو یہ فرمایا ہاں ہفتے کے دن کل سے مراد ہمیشہ پڑھائی کا کل ہوتا جمعرات کو تو چھٹی ہوتی ہے نا اور ہفتے کو انشاءاللہ ہفتے کی جو پڑھائی ہوتی ہوتی ہے نا ہفتے کو پڑھائی تو یہ فرمایا کہ کیف یسا کو مسواک کیسے کریں گے تو فرمایا کہ ان ابی موسا کالا دخل تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و استاق و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 یہ ہے کہ آپ مسواق فرما رہے تھے زبان مبارک پر زبان پر مسواق جو ہے کرنا یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر بھائی اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تو اب اس کو کرنا شروع کرتے نظر تیز ہوتی ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس سے آدمی کے اندر فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی میں نے خود سنا ایک طالب علم تھا ان کو حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب حضرت رئیس جامعہ نصیحت کر رہے تھے کہ بھائی مسواک استعمال کرو تو تمہارے اندر حقلا پن یہ ختم ہو جائے گا وہ حقلا کے بولتے تھے اور فرمایا کہ یہ میرا اپنا زندگی کا تجربہ ہے اور میں مسواک کرتا ہوں زبان پہ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فصاحت عطا فرمائی اور سب جانتے ہیں حضرت الحم کی فساحت و بلاغت تو وہ فساحت و بلاغت بھی ہوتی ہے جب آدمی زبان پر مسواک کرنے کی عادت بنا تو کرنی چاہیے بطرف سوا کے لالسانی وہ یقل آ جی بھائی منهم يسأل العمل قلت والذي بعثك نبيا بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان, العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته فنست فقال إنا لا أو قال لن نستعين لن نستعين على على العمل لن نستعين لن نستعين على العمل من أراده من أراده ولكن اذهب أنت فبعثه على على اليمن ثم معاذ بن جبل رضي الله یہ حضرت ابو ابو اشعری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 تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے جو کہ اس کی ہر معاملے میں تائید کرتا ہے اس کے ساتھ مدد کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو عمل مانگتا ہے اس کو ہم نہیں دیتے لیکن اے ابو موسا آپ کو میں عامل بناتا ہوں آپ یمن چلے گئے آپ یمن کے گورنر ہیں وہاں آپ تشریف لے جائیں چنانچہ حضرت ابو موسا وہاں پہنچے اور پیچھے حضرت معاذ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیج دیا ان کے ساتھ دو اور فرمایا یسرا ولا ولاۃرا وہاں جو ہے آسانی پیدا کرنا ولا ولاسرا اور مشکل ان کے سامنے پیش نہیں کرنا اور اس کے بارے میں یہ تشریح میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک تو ترغیبی جو ہے وہ بیان ہوتا ہے اور ایک ترغیبی ہوتا ہے دوزخ کا اتنا سخت طریقے سے بیان نہیں کرنا کہ وہ عمل ہی چھوڑ دیں بلکہ ترغیبی انداز سے ان سے پیش آنا تو ان کو ساتھ آسانی پیدا کرنا ان کے لیے مشکل نہ پیدا کرنا تو یہ کہہ کے ان کو روانہ فرما دیا اور یہاں جو امام لائے ہیں اس حدیث کو وہ لائے ہیں کہ حضور مسواک فرما رہے تھے اور مسواک آپ کے ہونٹوں کے نیچے تھا میں نے دیکھا کہ ہونٹ آپ کا اٹھا اٹھا ہوا ہوا تھا ہونٹ جب ہونٹ کے نیچے ہوتا ہے نا تو ہونٹ کیا ہوتا ہے آگے کو نکلا ہونٹ کے نیچے تو اوپر کا تھا یا نیچے تھا تو یہ ہونٹ کیسا تھا اٹھا ہوا تھا تو انہوں نے باب قائم کیا حلیستاک الامام بے حضرت ریت ہی رایا کے سامنے امام جو ہے وہ مسواک کر سکتا ہے فرماتے ہیں کہ اس کی مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسواک کے دو کام ہوتے ہیں ایک تو منہ میں خوشبو پیدا کرنا اور ایک کام پاکی اب اسی میں اختلاف ہے کہ منہ کے صاف کرنے پاکی کے لیے آتا ہے یا اس میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے تو اب جب یہ آدمی مسواک کرتا ہے تو بعض اوقات پاس کا آدمی جو ہے وہ اس سے گھن محسوس کرتا لیکن اگر مسواک کرنے والا ویسا آدمی ہو جو کہ اس کے ہاں محبوب ہے اس کا محبب ہے اور اس سے اس کو الفت ہے تو اس سے کوئی تکلف نہیں ہوتا کہ ایسا آدمی جو بے تکلف ہو ایسا آدمی جو کہ زیرین ہو جو اس سے محبت کرتا ہے اگر اس کے سامنے کسی نے مسواک کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سمجھے نا چلو اور شابش یہ اس میں کوئی بات نہیں صاف صاف ترجمہ ہے اگر ترجمہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر دیتے ہیں تو فرمایا اکبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجولان من میں حاضر ہوا حضور کی خدمت میں میرے ساتھ قبل قبیلہ عشاعرہ کے دو رجل بھی تھے یمینی ایک میری دائیں جانب تھا دوسرا بائیں جانب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکوں میں اسفاق فرما رہے تھے ہما یس العمل ہر ایک ان میں سے عمل کا سوال کرنے لگے کہ ہمیں عامل بنا دیجئے کل تو ولزی کا نبی بالحق ما فی انفسما انہوں نے اپنے دل کی بات پر مجھے اطلاع نہیں کی اگر اطلاع کرتے تو میں ان کو اپنے ساتھ لے کے نہ آتا وما شار تو العمل اور نہ میری سمجھ میں آیا کہ وہ آپ سے عمل کا مطالبہ کریں گے فقانی الاسبا کی تو ابو غسا یہ فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ دیکھ رہا تھا آپ کے مسواک کی طرف جو آپ کے ہونٹ کے نیچے تھا کلاست وہ ہونٹ اٹھا ہوا تھا جب نیچے ہوتا ہے نا کوئی چیز ہونٹ اٹھا ہوا تھا فقال ان نالا او لن راوی کو شک ہے کہ آپ نے لا فرمایا تھا یا لن فرمایا تھا نستعین علی العمل ہم عمل پر مدد نہیں حاصل کرتے اس شخص سے جو کہ عمل کا خود ارادہ کرے جو خود عمل بننا چاہے جو خود رئیس بننا چاہے ہم اس کو رئیس ہے نہیں بناتے بلاکن ذہب انتا لیکن جائیے آپ ابو مسا فبا ان کو یمن بھیج دیا ثم اردف معاذ جبل رضی اللہ عنہما اور پھر حضرت معاذ ابن جبل کو ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیا اور فرمایا یہ سرا ولا سرا آسانی پیدا کرنا تنگی ان کے لیے پیدا نہ کرنا حاکم جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ